صبح حضرت مولانا عزیز الرحمن جالدری صاحب نے اعلان فرمایا تھا کہ اس پوری کانفرنس کی سرپرستی حضرت خواجہ خاجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جانشین حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب کر رہے ہیں جو اس وقت بھی صبح کی نشست بھی اسٹیج پر تشریف فرما تھے اور اب بھی اور انشاءاللہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرح تمام نشستوں میں حضرت اسٹیج پر تشریف لاتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لاہور کے امیر حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہے